نوجوان سر اٹھا کے بتا جنگ کا کیا حال ہے سر اٹھایا آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کہنے لگا نوجوان دیناریا ماں جنگ کے اندر تیرا باپ شہید کر دیا گیا کلیجے پہ چوٹ لگی میرا باپ شہید ہو گیا کہنے لگی دیناریا نے کہا نوجوان میں نے اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھا تھا نوجوان میں نے اپنے باپ کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا مجھے فاطمہ کے باپ کے بارے میں بتا کہ وہ کیسا ہے میدان جنگ نوجوان نے سر اٹھایا کہا ماں میدان جنگ میں فاطمہ کا باپ صحیح و سلامت ہے فاطمہ کا باپ صحیح ہے ہے ہے ٹھیک خیریت سے سارے ارد گرد لوگ لگے ہوئے ہیں خیمے کا ہی حفاظت ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ کے اوپر آنے والے تیروں کو پتلا دبلا زیاد سکند اپنے جسم پہ روک رہا ہے اچھا پھر میدان پھر اسی میدان میں اسی جنگل میں سجدے سجدے پہ سر سر رکھ دیتی ہے گر جاتی ہے اور سجدے میں اپنے رب سے دعا کر رہی اللہ محمد کی حفاظت فرمانا صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر دعائیں کرتی ہے اور کرنے کے بعد پھر ایک نوجوان آتا ہے دیناریا سجدے سے سر اٹھا کہنے لگی کیا ہوا کیا محمد الرسول اللہ جنگ جیت گئے ماں محمد الرسول اللہ بھی جنگ نہیں جیتے ہیں مارکا بڑا گھماسان ہے لڑائیاں چل رہی ہیں دونوں طرف سے تیروں کی بارشیں ہو رہی ہیں پھر کیوں آیا تجھے کچھ بتانے آیا ہوں کیا بتانے آیا نوجوان نے کہا ماں جنگ کے اندر تیرا بھائی بھی شہید کر دیا گیا کلیجے پہ چوٹ لگی کہا نوجوان میں نے اپنے بھائی کے بارے میں نہیں پوچھا مجھے موسا عیسیٰ کے بھائی کے بارے میں بتاؤ کیسے ہے وہ محمد رسول اللہ کی حالت کیا ہے الحمدللہ کہنے لگی اگر وہ ٹھیک ہے تو میرا کچھ نہیں پھر سجدے میں سر رکھا جا میدان جنگ میں کود جا نوجوان میدان جنگ میں گیا دیناریا سجدے میں سر رکھی ہوئی ہے دعائیں پہ دعائیں کر رہی ہے کہ تیسرا نوجوان آیا ماں سر اٹھا کہا کیا ہوا کیا محمد کامیاب ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا بھی تو جنگ چل رہی ہے پھر کیوں آیا تجھے کچھ بتانے آیا کیا بتانے آیا ہے کیا جنگ کے اندر محمد رسول اللہ کو کچھ ہوا کہا نہیں پھر کیا ہوا کہا جنگ کے اندر تیرا بیٹا بھی شہید کر دیا گیا کلیجے پہ چوٹ لگی تھوڑی دیر کے لیے سر چکرایا ہوش میں آئی کہنے لگی نوجوان میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا مجھے آمینہ کے بیٹے کے بارے میں بتا مجھے عبداللہ کے لگتے جگر کے بارے میں بتا کہ وہ کیسے ہیں کہ الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں ٹھیک ہے سستے میں گر گئی اللہ میرا باپ شہید اللہ میرا بھائی شہید میرا بیٹا شہید یہ تینوں قربانیاں تو قبول فرما لے اللہ اب تو کم سے کم محمد کی جنگ کو کامیاب کر دے آہ سجدے میں سر رکھی ہوئی ہے کہ چوتھا نوجوان آیا کہا ماں کہا کیا جنگ کے اندر تیرا شوہر بھی شہید کر دیا گیا کلیجے پہ چوٹ لگی شوہر زندگی بھر جس پر سہارا تھا ارے جو زندگی بھر تکیہ جس پر ہوتا ہے میری دکھ اور مصیبت میں شریک حیات جس کو کہتے ہیں موت و غم و مصیبت میں جو ساتھ آنے والا وہ بھی چلا گیا کلیجے پہ چوٹ لگی سر چکرایا ہوش بھی آئی کہنے لگی بیٹا میں نے اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھا مجھے خدیجہ کے شوہر کے بارے میں بتا مجھے سودا اور امی مجھے اے سودا کے اور زینب بنت جہاش کے شوہر کے بارے میں بتا عائشہ کے شوہر کے بارے میں بتا جواب دیا الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں کہنے لگی نوجوان مجھے یقین نہیں آتا ہے باپ بھی چلا گیا بیٹا بھی چلا گیا بھائی بھی چلا گیا شوہر بھی چلا گیا اب تو میرا کوئی میدان جنگ میں رہا ہی نہیں ہے اور نبی بچے ہوئے ہیں یقین نہیں آتا تیری زبان پہ مجھے چل کے دکھا کہا میرے گھوڑے پہ بیٹھ پیچھے بٹھایا گھوڑے کو دوڑایا خیمے پر کو خیمہ ہے وہاں پتلے دبلا آدمی زیاد ابن سکن کھڑا ہے تیروں کو روک رہا ہے پچھتر تیر جسم پہ پڑ چکے ہیں زیاد کے جسم پہ کوئی تیر لگنے کی جگہ باقی نہیں ہے گر جاتے ہیں لوگوں نے کہا زخمیوں کے کیمپ میں پہنچاؤ نہیں زیاد نے کہا نہیں مجھے اٹھا دو میں نے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ آخری سانس تک میں آپ کے آپ کے خیمے کی حفاظت کروں گا تیر لگنے دو ابھی سانس باقی ہے لوگوں نے کہا بہت زخمی ہو خون پہ خون گر رہا ہے چلو زخمیوں کے کیمپ میں چلے دوسرا کوئی آ جائے گا نہیں میرا وعدہ پورا ہونے تو زد کی لوگوں نے یا زیاد نے زد کی نہیں مانے زیاد ابن سکن یہاں تک کہ زیاد کی زد غالب آئی لوگوں نے سہارا دے کے خلا کر دیا بانوے بانوے تیر کھائے پچھتر کے بعد تیر آ رہے ہیں زیاد کی طرف اور یہاں گھوڑا لے کر پہنچ رہا ہے وہ نوجوان دیناریا کو لے کر کہا اسی خیمے میں محمد الرسول اللہ ہے کہا نہیں جب تک چہرہ نہیں دیکھ لوں گی قرار نہیں آئے گا نوجوان نے پردے کا پردہ ہٹایا ذرا خیمے کا پردہ سرکایا کہا دیکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لے نگاہوں سے آنکھوں سے محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھا محمد رسول اللہ کے شہدائیوں کو تیر اپنے جسموں پر کھاتے ہوئے دیکھا محمد رسول اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے دیکھا چہرے پہ مسکراہٹ آئی نبی کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو چیخ پڑی اسی خیمے کے پاس کلو مصیبت امباد کا جلل آئے اللہ کے رسول آج کا چہرہ دیکھا میں اپنے باپ کا گم بھول گئی بیٹے کی شہادت بھول گئی اگر آپ صحیح و سلامت ہے تو مجھے چاروں قربانیاں منظور ہیں اللہ ان چاروں قربانیوں کے بدلے میں ان کے عوض میں ان کی بیوی اور ان کے بے ماں کو بھی کچھ جنت کا حصہ اور ٹکڑا نصیب فرما دینا میرے بھائی یہ کہہ کر ناریت چلی جاتی ہے یہ واقعہ بھی میں اہل خرت کے لیے پیش کر کے جا رہا ہوں میں یہ واقعہ بھی ان پولیٹیکل لوگوں کے لیے پیش کر کے جا رہا ہوں کہ ایک عورت کے اندر یہ جذبہ دیکھو کہ وہ اپنے باپ کی لاش دیکھ سکتی ہے وہ اپنے بیٹے کی ہوئی لاش دیکھ سکتی ہے وہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنا گوارا کر سکتی ہے وہ اپنے بیٹے کو اور اپنے شوہر کو مرا ہوا دیکھنا گوارا کر سکتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ کو کچھ ہو جائے تو اس کو بھی گوارا نہیں ہے یہ ہماری یہ اس امت کی عورتوں کی یہ مثال نہیں ہے اور جس امت کی عورتوں کی یہ مثال ہو اس کے مردوں کا عالم کیا ہوگا ٹکرانے کی جرت نہ کرنا ہمارے صبر کا امتحان مت لینا بہت مسلمان صبر کر چکا ہے میرے بھائیوں اس صبر کا امتحان محمد الرسول اللہ کے خلاف توحید جملے بھڑکا کر لکھ کر مسلمانوں کے صبر کا امتحان مت لینا میرے پیارے ساتھیوں یہ واقعات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا یہ واقعات میرے بھائیوں وہ ہیں کہ جب جلوس نکل رہا تھا امریکہ کے خلاف ہمارے ٹاوا میں اور شاپی مالک کی سب نے اس کے اندر جب حصہ لیا تھا اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائے تھے بدقسمتی سے ہم کو بھی اس میں جانا پڑا اس لیے کہ شاپی مالک کی ہمبلی جب سب ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں تو ہم کو الگ ہونے کا حق ہی نہیں تھا اور ہم بھی گئے اور اس موقع پر بھی میں نے یہی وارننگ دی تھی کہ ہماری عزت ہماری عصمتیں لٹ سکتی ہیں لیکن رسول کی عزت و عصمت کو ہم بچائیں گے ہماری عورتوں نے تو کون سی قربانی نہیں دی ہے یہاں تو حالات ہی کچھ ایسے ہیں ہماری مسجدوں پر حملے ہوں تو ان میں بھی مسلمانوں کا ہاتھ رہتا ہے ہمارے مندروں پر حملے ہوں تو اس میں بھی مسلمانوں کا ہاتھ رہتا ہے آتنگواد کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا لکھ لیجیے آپ دہشت گردی کی کوئی تعریف نہیں ہے اگر تعریف ہے تو صرف اتنی ہے دہشت گردی کی کہ وہ کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے اور دہشت گردی کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے اٹھاؤ قرآن اٹھاؤ قرآن من قتل نفسن جس نے کسی ایک نفس کو ہندو مسلمان کی قید نہیں لگائی میرے میڈیا والوں اگر موجود ہو تو لکھو قرآن کی کی سائد کو کو اور ثابت کرو کل کے پیپر میں قرآن ٹنکے چوٹ پر اعلان کرتا ہے جس نے کسی ایک انسان قتل کیا ایک انسان کو چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان سکھ ہو یا عیسائی کوئی قید نہیں لگائی من قتل مومن نہیں کہا من قتل نفسن جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا ہے یہ قرآن کہتا ہے ہمارا یہ رب کا کرام کہتا ہے کہ قتل الناس جمیا وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے وہ ساری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے ساری مانوتا کا قاتل ہے اس سے بڑھ کر دہشت گردی کی مخالفت کوئی اور کرے گا اور اس کے باوجود یہ کہو کہ قرآن میں جہاد کی آئے تھے ہمارے ہاں جہاد کی وہی حیثیت ہے جو آپ کے ہاں مہا بھارت کی یدھ کی ہے ہمارے ہاں جہاد کا وہی مقام ہے جو آپ کے ہاں کورب اور پانڈو کے کی جنگ کا معاملہ ہے کورب سو لوگ اور پانڈو پانچ بتاؤ کرشن جی نے کس کا ساتھ دیا تھا پانچ پانڈو کا ساتھ ہمارے یہاں ایک ہزار کافر ہیں تین سو تیرہ مسلمان ہیں اور محمد الرسول اللہ نے کس کا ساتھ دیا تھا تین سو تیرہ کا اگر کرشن جی پانچ پانڈو کا ساتھ دے کر سو کورب سے لڑائی لڑ لیں تو آپ ان کو آتنگ بادی نہیں کہتے ہو اگر تین سو تیرہ مسلمانوں کا ساتھ محمد الرسول اللہ دے دے تو آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور تم قتل قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا یہ عجیب مثال ہے ہماری اور آپ کے اندر کیا آپ کے یہاں دھرم یدھ نہیں ہوتا ہے یہ امریکہ کیا کر رہا پھول برسا رہا ہے اس کو آپ آتنوادی کیوں نہیں کہتے ہو اگر اپنی مدافعت میں لڑنا اور سوچو تو صحیح کہ مکہ میں رہنا دو بر کر دیا تین تین سال کے لیے بائیکاٹ کیا جا رہا ہے پتے کھا کھا کر گزارا کیا چمڑے کے موزے نچوڑ نچوڑ کر پانی پیا پھر مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے اور حبشہ میں بھی یہ لوگ پہنچے اور شاہ حبشہ سے مانگنا شروع کر دیا کہ یہ مجرم ہے یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے آئے ان کو ہمارے حوالے کر دو اب تصور کیجئے کہ جن کو مکہ میں چین سے نہ رہنے دیا ہو جن کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید کیا گیا ہو اور جو اپنا ملک اپنا وطن چھوڑ کر حبشہ چلا گیا ہو دشمن ملک چھوڑ دیتا ہے تو سکون ملتا ہے چلو میرے پڑوسی نے ظالم نے میرا علاقہ چھوڑ دیا ہے لیکن دوسرے علاقے میں پہنچ کر بھی ان کو پریشان کیا گیا ہو اور پھر مکے سے کو چھوڑ کر اور حبشہ کو چھوڑ کے جب مدینہ گئے ہوں تصور کیجئے مدینہ میں بھی چین نہ لینے دیا ہو تو اب آپ ہی بتائیے کہ کون سا راستہ ہے آپ ہی بتائیے کہ پھر کیا کیا جائے آپ ہی بتائیے کہ اس موقع پر پھر تلوار اٹھانا جائز ہے یا نہیں ہے آپ تصور کیجئے کون سی پھر آپ بتائیے کہ پھر کیا کیا جائے یہاں وہ چیز نہیں ہے اس پر تو امریکہ نے بھی عمل نہیں کیا ہے کیا کہا تھا عیسیٰ مسیح نے وہ نمبر اٹھاؤ بائبل کی جو دائیں گال پہ تھپڑ مارے گال پیش کر دو اور جو بائیں پہ تو دایا گال پیش کر دو پٹتے رہو اور آگے کیا لکھا وہ نمبر فائیو میں جو تیرا کرتا چھین کے بھاگ جائے تو تو بھی اس کے ساتھ بھاگ دو کلومیٹر دو میل دو میل جانے کے بعد اور جو تیرا کرتا چھین رہا ہے اس کو تو اپنا پیجامہ بھی اتار کے دیتی یہ بائبل ہے یہ بائبل ہے آج کی موجودہ بائبل جو دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں پیش کر دو بائیں تو دایاں یعنی ایک مارو تو دوسرا پیش کر دو یہ بائبل کے مطابق ہم کو لگتا ہے اگر مسئلے نکالو تو بہت سے مسئلے نکل سکتے ہیں اگر آپ کے دو بھائی ہیں کوئی ایک بھائی کو قتل کرے تو دوسرا بھی دے دو لو اس کو بھی قتل کرو کوئی آپ کی ایک بہن کی عزت لوٹے تو دوسری بھی دے دو لو اس کی بھی لوٹو آپ کے دو مکان پہ کوئی قبضہ دو مکان ہے چار مکان ہے کوئی ایک مکان پہ قبضہ کر لے تو دوسرا بھی دے دو خود ننگے ہو جاؤ آپ کے جسم پر ایک ہی چڈی ہے ایک ہی نیکر ہے کوئی اس کو چھین لے تو کیا دو گے تصور کیجئے میرے بھائیوں یہ بائبل کے مطابق تو امریکہ نے بھی عمل نہیں کیا تھا اور میں نے بہت پہلے کہا تھا چار پانچ سال پہلے جارج ڈبلو بش کو تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کیا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرے عیسیٰ کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ افغانستان سے بدلہ لیا جائے اسامہ بن لادن سے بدلہ لیا جائے میرے عیسیٰ کی تعلیم تو یہ ہے کہ جس کے دو گھروں ایک پہ کوئی قبضہ کر لے تو دوسرے پہ بھی قبض, دوسرا بھی دے دو لو جس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ قبضہ کیا وہ وائٹ ہاؤس بھی لے لے یہ کہنا چاہیے تھا لیکن جہاں جبلو بش نے بھی عمل عیسیٰ مسیح کی تعلیم پر نہیں کیا بلکہ عمل کیا تو جناب محمد رسول اللہ کی تعلیم پر کیا ہے اور بدلہ لیا اس نے حالانکہ بلا کسی ثبوت کے اس نے الزام کسی پر لگایا اور افغانستان کی اسلام پسند حکومت کو وہاں سے ختم کر دیا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں ہوش کے ناخن لے لو اور ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ اللہ کی قسم آج آج شنکر اور رام کے پجاری ایک پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں آج آج عیسیٰ عیسائی اور یہودی مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں یہ وقت کی پکار ہے یہ وقت کی مسلحت ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو بھی اپنے سارے اختلافات کو مٹا کر ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا اور ہمیں اور آپ کو بھی اپنے سارے جھگڑے ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے تاکہ ان گنڈوں کو ان بدکماشوں کو بتا دیا جائے کہ ہم اور آپ سب ایک ہی نبی ایک ہی رب کے ماننے والے ہیں اور ہماری کتاب وہی قرآن ہے جس نے کہا تھا کہ بھائی بھائی بن جاؤ ارے قرآن تو غیر مسلموں کو بھی بھائی بھائی بتلا رہا ہے پھر ہم اور آپ کیوں بھائی بھائی نہیں بنیں گے یا ایوہ الناس اے لوگو یا ایوہ الناس اے لوگو میں اب یہ تین چار واقعات آپ کے سامنے رکھے ایک واقعہ میں جانتا ہوں کہ دس بجے مجھے اپنی بات ختم کرنا ہے میں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ رسول کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں ان کو محمد الرسول اللہ کی تاریخ پڑھنا چاہیے سیرت پڑھنی چاہیے مطالعہ کرنا چاہیے غیر مسلموں کے ساتھ نبی نے کیا سلوک کیا ایک شخص مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے اور صحابہ مارنے کے لیے دوڑ رہے مسجد میں پیشاب صحابہ آ کر لینے دو کر لینے دو جب وہ پیشاب کر چکا اللہ کے نبی نے کہا ہی تراؤ صحابی سے کہا جاؤ پانی کا ڈول بہا دو پانی سے کہہ رہے دھو دو دو صاف کر اس کو بلا ادھر تمہیں معلوم نہیں یہ کیا نہیں کہا یہ مسجد ہے کہا جانتا تھا پھر پیشاب کیوں کیا کہا کر لیا آپ نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پیشاب نہیں ہوتا ہے نہ پیخانہ کیا جاتا ہے یہاں اللہ کی عبادت تبلیغ بھی ہو رہی ہے یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے آئندہ خیال رکھنا جاؤ یہاں تو مسجدیں دھل رہی ہیں دوسری وجہ سے اچھا تو آ گیا میری مسجد میں نماز پڑھنے میں آ گیا تیری مسجد میں نماز مسجدیں دھو دو یو پی کے حالات بڑے نازک ہیں میرے بھائیوں مسجدیں دھل جاتی ہیں مسجدیں آج کل یہ دور نہیں ہے اللہ کے رسول نے تو پیشاب کرنے والے اس اعرابی سے کہا تھا ادھر آؤ پیشاب کر رہا کیا کر لینے دو اگر کوئی پیشاب کرتا ہو اس کو بھگاؤ تو پیشاب جلدی رکتا نہیں رکے گا اے بھاگ بھاگ بھاگ ابو پیشاب کر رہا تو کیسے بھاگے گا کیسے بھاگے گا اور بھاگ بھی رہا ہے تو ابھی پیشاب ایک جگہ گر رہا پھر کئی جگہ گرے گا کئی جگہ گرے گا اللہ کے رسول کا کر لینے دو یعنی مسجد کا ایک حصہ ناپاک ہو رہا ہو جانے دو پانی سے بہا دیا جائے گا اور کئی جگہ پیشاب گر گیا تو کئی حصے ناپاک ہوں گے چلو اس کو سمجھایا وہ اپنی قوم میں کیا کہنے لگا ماں کہرنی وما شتمنی اللہ کی قسم نہ تو نبی نے مجھے گالی دی نہ مجھے میرے اوپر غصہ ہوئے اور آپ اسی کو کہتے ہو جادو کر اسی کو کہتے ہو مجنو ہے اسی کو کہتے ہو کہ وہ, وہ پاگل ہے اسی کو ایسا کہتے ہو تم ایمان لاؤ لاؤ میں تو لانے چلا لاؤ نہ لاؤ میں چلا خصائص میں علامہ سیوتی اور بحقی میں امام بحقی نقل کرتے ہیں کہ وہ شخص آیا اور آ کر کہنے لگا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا مسجد نبی کہا کہ میں نے تو تجھے چھوڑ دیا پھر کیوں آئے کہا اللہ کے ربی چھوڑا کہاں ہے جب تک آپ کو نہیں دیکھا تھا تب تک چھوٹا تھا اور جب آپ کو دیکھ لیا تو چھوٹا کہاں ہو آپ کی گلامی کے لیے میں چلا آیا ہوں اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد ان محمد عبد و رسول بتاؤ غیر مسلم کے ساتھ محمد رسول اللہ نے کیا سلوک کیا اگر جرت ہے تمہارے اندر تو لکھو محمد رسول اللہ غیر مسلموں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے کہ ان کی مسجد میں پیشاب کیا جا رہا ہے اور وہ قوم اتنی لڑاکو کہ اگر میری بکری تیرے کھیت میں چلی گئی تو اتنی سی بات کو لے کر چالیس چالیس سال جنگ چلتی تھی اور دونوں طرف سے ستر ہزار آدمی مارے جاتے تھے اور جنگ بند نہیں ہوتی تھی اتنی لڑنے والی قوم اور مسجد میں پیشاب کیا جا رہا اور نبی اس کو خندہ پیشانی سے معاف کر رہے ہیں اور ایک شخص آیا اللہ کے نبی سے کہا میں بھوکا ہوں رک جاؤ مسلم کی حدیث ہے ہے بھوکے ہو کھانا کھاؤ کافر ایک بکری کا دودھ دھو کر اس کو پلایا پیٹ بھر گیا کہا نہیں بھرا دوسری بکری کا دودھ دھویا اور پھر پلا دیا پیٹ بھرا کہ اللہ کے نبی پلاتے رہی بھر جائے گا تو بول دوں گا بھر جائے گا تو بول دوں گا حدیث کے الفاظ ہیں سات بکریوں کا دودھ پی گیا ایک ایک کر کے پلاتے گئے پلاتے گئے پلاتے خود بھوکے ہیں اس کو پلا رہے ہیں سات بکریوں کا دودھ پی گیا اور حدیث بھی مسلم شریف کی اللہ کے رسول سے کہنے لگا بس اب پیڑ بھر گیا وہ دوسرے دن رات بھر رہا نبی نے تاجد کی نماز پڑھی دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ یہ آدمی اگر یہ دولت کا لالچی ہوتا تو رات میں اٹھنے کی کیا ضرورت ساری دنیا سو رہی ہے اور یہ آدمی اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے میں ورم ہے ہے رو رہا اللہ سے آزاد کی کی مغفرت دعائیں کر رہا ہے یہ یہ آدمی آدمی آہا دولت کا لالچی نہیں یہ سارے اخلاق کردار اس کے سامنے آ رہے ہیں صبح ہوا کہنے لگا اشد الا اللہ و محمد الرسول اللہ کون سی تلوار چلائی تھی اخلاق کی تلوار تھی سات بکریوں کا دودھ پیا کچھ نہیں کہا کہ آج بھی رکو گے کہا ہاں آج بھی رکوں گا کہا بھوک لگی ہے شام کو ہاں کہا دودھ پیو گے ایک بکری کا دودھ پیو گے پلایا پی گیا کہا دوسری کا لاؤ دوسری کا پلایا تو آدھا دودھ پی سکا آدھا چھوڑ دیا آپ نے کہا کیوں کہ بولا پیٹ بھر گیا اللہ کے رسول نے فرمایا مومن ایک اتڑی میں کھاتا ہے اور کافر سات اتڑی میں کھاتا ہے ہرس لالچ اس کے اندر ہوتی ہے اور ایمان لانے کے بعد یہ ہرس اور لالچ اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے میرے بھائیوں تصور کیجئے کافر کو اپنے گھر میں سلا رہے ہیں رات میں کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں اور نبی کے اخلاق کو دیکھ کر وہ اسلام لا رہا ہے کیا اسی کا نام دہشت گردی ہے صرف ایک واقعہ اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک کافر ہے بستر پہ سو رہا ہے اور رات میں پتہ نہیں کیا کیا زیادہ کھا گیا دست لگ گئے لوز موشن ہوا اور لیٹرین بستر ہی پہ نکل گئی آہ زاد الماد علامہ ابن قیم کی کوئی اور ایرا گہرا نہیں ہے لکھنے والا بہت محقق بہت بڑا محقق علامہ ابن قیم نقل کرتے لیٹرین اس کی بستر پہ نکل گئی اس نے دیکھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے بھاگ گیا بھاگا لیکن سونے کی زنجیر یا انگوٹھی وہ اپنے ہاتھ میں پہنا کرتا تھا وہ کافر تھا نہیں جانتا تھا آ وہ اس کی بستر پہ چھوٹ گئی اس نے سوچا کہ محمد تو اٹھے نہیں ہوں گے چلو چلو آدھی دور آئے چلو چلتے ہیں اور وہ انگوٹھی یا چین اٹھا لاتے ہیں وہ لوٹ کر آیا کیا دیکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ نے اس بستر کو اٹھا رکھا ہے اور اپنے مکان کے بغل میں بنے ہوئے کنویں کے پاس جا کر اس کی گندگی کو صاف کر رہے ہیں وہ دوڑتا ہوا آیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں کہا تمہاری انگوٹھی ہے چین وہ فلاں بستر کے نیچے فلاں چٹائی کے نیچے رکھی ہوئی ہے اس نے لے لیا کہا یہ کیا کر رہے ہیں کہا کہ یہ تیری گندگی ہے کہا میں صاف کر رہا ہوں کہا مجھے دے دیجئے میں صاف کہا تم میرے مہمان ہو یہ خدمت کا موقع تم مجھے دو تم میرے مہمان ہو یہ خدمت کا موقع تم مجھے دو کہا نہیں اللہ کے نبی مجھے دے دیجئے میں اپنی گندگی کو صاف کر دیتا ہوں آپ نے کہا تم میرے مہمان ہو اور تم بھاگے کیوں تھے اگر تم میرے گھر میں موجود بھی ہوتے تب بھی میں یہ بستر تم کو نہیں دھولنے دیتا تم کو صاف نہیں کرنے دیتا کیونکہ تم میرے مہمان ہو اور تمہیں کو نہیں معلوم کہ مہمان نوازی کا ثواب کتنا بڑا ہے اتنا کہنا تھا کہ وہ اسی جگہ پر چیخ پڑا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد رسول مجھے ذرا وہ دہشت گرد کہنے والی چڑیاں بتلائیں وہ ذرا آتنگ بات کہنے والی والے بتلائیں اگر کافر کی گندگی کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے والا آتنگوادی ہے تو پھر مجھے امن کی تعریف بتلاؤ مجھے شانتی کی تعریف بتلاؤ مجھے بتاؤ کہ سکون کس سلجا کا نام ہے اور پھر امن پسند کس کو کہتے ہیں ذرا جارج ڈبلو بش کو کہہ کے دیکھو ایک غریب انسان کی کیا وہ تو صدام کی بھی لیٹرین نہیں دھو سکتا تھا وہ بھی تو کسی ملک کا بادشاہ رہا ہے وہ اتنا گندگی وہ بھی نہیں دھو سکتا تھا اور محمد الرسول اللہ تو ایک کافر کے ساتھ یہ اس نے سلوک کر رہے ہیں سماما ابن اسال کا معاملہ لمبی حدیث میں اس طرف نہیں جانا چاہتا اتنا سن لو کہ تین دن قید کیا اور اللہ کے رسول نے تین دن قید میں رکھنے کے بعد پوچھا سماما بولو تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں اور وہ یہی کہتا تھا آئے محمد قتل کرنا چاہے تو قتل کر دے معاف کرے گا تو تیرا احسان ہوگا آپ نے کہا سماما میری طرف دیکھ لے کہنے لگا نہ تیری طرف نہیں دیکھوں گا دوسرے دن پوچھا سماما کیا کروں کہا کہ قتل کرنا چاہے تو قتل کر دے آئے محمد چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے کہا میری طرف دیکھ لے کہا نہیں دیکھوں گا تیسرے دن پوچھا سماما کیا کروں کہا جو تیرے دل میں آئے سو کر اگر قتل کرنا ہے تو قتل کر دیں آپ مجرم نہیں ہوں گے کیونکہ حق ہے قتل کرنے کا اور اگر معاف کر دیں گے تو ایک احسان ہوگا کہا سماما میری طرف ایک بار بار بار دیکھ لے کہنے لگا محمد کیوں کہتا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے چہروں کو دیکھا ہے مجھے سب سے گندا سب سے کبھی کسی کا چہرہ نظر آتا ہے تو تیرا جان نہیں دیکھتا تیرا چہرہ سوچو محمد الرسول اللہ کے شیدائی کھڑے ہوں مسجد میں اور وہ کہہ رہا دنیا میں سب سے بدترین چہرہ کسی کا ہے تو تیرا ہے حضرت عمر فاروق کی ہاں، تلوار نیان پہ نیان سے باہر آنے لگی ہاتھ اس حرکت کرنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ پہ اشارہ اور اس کی گردن تن سے جدا کر کے ڈال دیا جائے آپ نے کہا عمر تلوار میان میں رکھو کیونکہ تم ہی وہ شخص ہو کہ آسمان کی پیشانی پر تمہاری تلوار کر پسینہ آ جاتا ہے رکھو اپنی تلوار اندر تلوار نکالنے میں جلدی مت کیا کرو جاؤ سماما کو چھوڑ دو سماما کو چھوڑ دیا کہا سماما کم سے کم مجھے نہیں دیکھتا مت دیکھ میری بستی کو میرے مدینہ کو دیکھ لے کہنے لگا آئے نبی آئے محمد میں نے میں نے بڑی بڑی بستیاں دیکھی میں یماما کا گورنر ہوں میں نے بڑی بڑی بستیاں دیکھی دیکھی روم دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا ایران شام فلسطین بڑی بڑی بستیاں سب سے گندی بستی اگر کوئی نظر آئی تو تیری بستی مدینہ ہے نہیں دیکھتا آپ نے کہا گورنر ہے یماما کا چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو گورنروں کی تھوڑی گردنیں اٹھی ہوئی ہوتی ہیں اونچی ہوتی ہیں جاؤ اس کے بھی بچے ہیں چھوڑ دو اور ایسے مت دو آدمی جاؤ اور اس کو بارڈر تک مکے کے بارڈر تک مدینے بارڈر تک چھوڑ کے آؤ تاکہ کوئی آدمی اس کو راستے میں تکلیف نہ پہنچائے دو نوجوان اٹھے اور چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں کافر ہے نبی اکرم کے صحابہ کا قاتل ہے اور قتل جیسے کیس میں گرفتار ہوا ہے اور قابل قتل ہے لائق قتل ہے لیکن اس کے دو محافظ دو باڈی گارڈ بھیج رہے ہیں کہ جس کو چھوڑ کے آؤ اس نے کہا اچھا بس ختم کر رہا ہوں اس نے کہا اچھا اس نے کہا بہت کہا تھا محمد نے چلو دیکھ لیتا ہوں دیکھنے میں ہر جی کیا ہے اس نے مسجد نبی کی چوکٹ کے باہر نکلتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھا جو نبی کے چہرے پہ نظر پڑی بھاگتا ہوا گیا دو کلومیٹر بھاگتا چلا گیا سماما تیزی سے بھاگ رہا ہے اور جتنی تیزی سے سماما آگے بھاگ رہا ہے سماما کا دل محمد الرسول اللہ کی طرف پیچھے کی طرف اس سے دگنی رفتار سے بھاگ رہا ہے ماما گاؤں کے کنویں کے پاس گسل کرتا ہے صحابہ کو گسل کرتے ہوئے دیکھا گسل کرنے کے بعد لوٹ کر آیا اللہ کے رسول صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ نبی کون کون ہے ہے اور صحابہ پتہ نہیں چل رہا ہے لیکن نبی کے چہرے پہ نظر ڈالی مسجد نبی کی چوکھٹ پکڑی کہنے لگا آئے محمد ابن عبداللہ نبی کی نظر اوپر پڑی کہا کیا بات ہے سماما میں نے تو تمہیں چھوڑ دیا ہے کیا میرے کسی ساتھی نے تمہیں پریشان کیا بیچ راستے سے لوٹ کر کیوں آئے کہا محمد تھوڑا ہے یہ کا گورنر اس وقت آزاد تھا جب آپ کو نہیں دیکھا تھا اس وقت تک آزاد تھا جب تک آپ کا دیدار نہیں کیا تھا آئے محمد ابن عبداللہ یہ محمد ابن عبداللہ سے آپ کو محمد الرسول اللہ ماننے کے لیے چلایا یماما کا گورنر سماما اب گورنر نہیں آپ کے جوتے صاف کر کر کے آپ کو پہنانے کے لیے آپ کا غلام بننے کے لیے چلا آیا اے اللہ کے رسول مجھے مسلمان کر دیجئے مجھے مومن کر دیجئے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول کون سا خنجر چلایا یہ کافروں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے مجھے کہہ لے دیجئے میرے بھائیوں کہ اگر کافروں کے ساتھ حسن سلوک کی داستانیں پڑھو گے تو انگلیاں دبا جاؤ گے آپ ابو ہریرا کی ماں کافرت کافر تھی جب اسلام کیا کرتی تھی نبی کو کتنی گالی دیتی تھی لیکن نبی ان کے لیے دعا کر رہے اللہ عمد قومی اللہ عمد اللہ عمد اما بھی ہو رہا اللہ بہرا کی ماں کو ہدایت دے کیا ہے یہ سب دعائیں دی یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے دس بج چکے ہیں وقت اجازت نہیں دیتا آگے جانے کی آخری بات کہہ کر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ میرے اتفاق اور اتحاد سے جڑے ہوئے اس موضوع کو آپ نے سنا ہوگا اور انشاءاللہ اب آپ کی طرف سے یہ شکایتیں نہیں آنی چاہیے ہاں ہم اور آپ سب پہلے ایک اتفاق اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر قائم ہے اور انشاءاللہ یہ محبت یہ رواداری ہماری آگے بھی رہے گی ہم سب نبی اکرم کی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے ایک ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہم جمیع مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے اور ہمیں سب کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم کر دے اور جو ہمارے بھائی آج ناجائز طریقے سے نبی اکرم کے اوپر جو کشان میں توہین کر رہے ہیں اور جو آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اللہ ان کو تو عقل سلیم عطا فرما اور ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما میرے بھائیوں یہ کتاب کا اعلان جو کل کیا گیا تھا آج بھی کیا جا رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جو غیر عربی دا اور کم پڑھے لکھے لوگ بھی قرآن مجید کی کسی بھی آیت یا اس کے مخصوص ٹکڑے کو فوراً تلاش کر سکتے ہیں اس کتاب کو آپ خریدے یہ گھر گھر کی زینت ہونی چاہیے تھی اس کتاب کی قیمت صرف دس روپے ہے اس سے آپ کو قرآن سمجھنے میں اور قرآن کی آیتوں کو ڈھونڈنے میں بڑی مدد ملے گی اللہ رب العالمین ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے اور ایسی اچھی کتابیں ہمیں اپنے گھروں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین واخر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 فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشعو الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار وكل ظلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يذرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما أنت بمسمع من في القبور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ہر قسم کی تعریف کبریائی اور بڑائی کے لائق ذات اللہ کی ہے وہ اللہ کہ اگر سارے سمندر کی سیاہی بنا ڈالی جائے اور وہ زمین پر درخت کی قلمیں بنا ڈالی جائیں اور ان قلموں سے اس سیاہی کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا اگر لکھی جائے تو کاغذ ختم ہو جائے گا سیاہی خشک ہو جائے گی قلم گھس جائیں گے لیکن اس کی حمد و ثنا کبھی ختم نہیں ہوگی